دو عالم تمہارا ہوا کملی کملی والے والے کہ تم ہو حبیب خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله وعلى بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے نصب کسی نبی کا محفوظ نہیں کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نصب حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام تک محفوظ ہے موجود ہے مکتوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبئی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارقوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن يرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن عدم علیہ اللاۃ وسلام